ایک دن مرنا ہے آخر موت کر لے جو کرنا ہے آخر موت تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر آفندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت کر لے جو کرنا ہے آخر موت کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل تن کیا پچھاڑے موت نے سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت کر لے جو کرنا ہے آخر موت منصب بھی اگر پایا تو کیا گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا دب دبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر مو کر لے جو کرنا ہے آخر موت نفس اور شیتا ہے خنجر در بغل وار ہونی کو ہے اے غافل سنبل پڑھنا جائے و ایمان میں خلل باز آ باز اے بد عمل ایک دن مرنا ہے آخر مو کر لے جو کرنا ہے آخر مو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ چپ کے چپ کے دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر مو کر لے جو کرنا ہے آخر مو